ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اٹھارہ